حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم دیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھائیس